رسول اللہ دادا ادا ہو گج بج کے ہے تیرے سارے گرو رج رج کے یا رسول اللہ دادا ادا ہو گج بج کے گج بج کے گج بج کے ہے رسول اللہ دادا ادا ہو گج بج کے نار رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ سولہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ داد نارا گج بج کے پھیر آتا پے پڑو سارے گرو گج گج کے سلے ادا نبی ادا سلے ادا محمد سلے ادا شفیع ادا سلے ادا محمد یا رسول اللہ کے واقعے مل جائے دلو کرا یا رسول اللہ کے واقعے مل جائے دلو کرا یا رسول دل دے گلشن دی بہار یا رسول اللہ دا نانا لگا ہو گج بج کے یا رسول اللہ دا نانا لگا ہو گج بج کے آقا پڑھو سارے لج کے یا رسول اللہ دا نانا لگاؤ گج بج کے گج بج کے گج بج کے یا رسول اللہ لگاؤ گج بج کے یا رسول اللہ یار سول یا رسول اللہ سول نار یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگا نارا ہو گج بج کے کے پڑھو سارے گرو رج رج اللہ اللہ اللہ اللہ محمد محمد یا رسول اللہ وظیفہ میرا ہے رسول اللہ وظیفہ میرا ہے بس رات دن یا رسول اللہ دی میدا میری نس نس وچ چھما یا رسول اللہ دا نارا لگا ہو گج وج کے یا رسول اللہ دا نارا گج بج پڑو سارے گج گج کے یار رسول لا دا نارا لگا گج بج گئی گج بج گئی گج بج کے یار رسول لا دا نارا لگا گج بج گئی نارا رسالت یا یار اللہ لا رسالت یا یار اللہ لا رسالت یا رسول اللہ لگا ہو گج گج گے پڑھو سارے گرو گج گج یا رسول اللہ کے پیں پینگے یہ سینے چنڈا یا رسول اللہ کے گے پینگے سینے چیزا مل گئی جان ملدا کرا یا رسول اللہ نا لگا ہو گج بج کے یا رسول اللہ نارا لگا ہو گج بج کے تیرے آقا کے پڑھو سارے رج رج کے یا رسول اللہ نارا لگا ہو گج بج کے گج بج کے گج بج کے یا رسول اللہ نا گاہ گج بج گے نائ سان سور نائ سان سور ن رت ور ارور گاہ گج بج گے یا سارے یا یار سول آش کا بھی بس یا جیسا یار سول گا تھا بس ریزا یا رسول اللہ شنگار یا رسول اللہ دا نارا لگا ہو گج بج کے یا رسول اللہ دا نارا لگا ہو گج بج کے تیرے آقا سارے درود لج لج کے یا رسول اللہ دا نارا لگا ہو گج بج کے گج بج کے گج بج کے یا رسول اللہ دا نارا لگتا ہو گج وج کے یا رسول اللہ نار رار یا رسول اللہ یار سورلہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نار ادا ہو گج رج کے تیرے کے پڑھو سارے گرو رج رج کے رج رج کے رج رج کے رج رج کے رج رج کے